پہانے کے بعد کنویں کے پانی سے وضو بنایا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جب پانی اتنے قریب میں تھا بیس قدم کے فاصلے پر تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد تیمم کرنے کی ضرورت کیا تھی پاک مٹی سے تیمم کیا پھر آپ یہاں پر آئے اور بیس قدم آنے کے بعد آپ نے وضو بنا لیا پانی سے اے اللہ کے نبی جب پانی تھا ہی تو تیمم کرنے کی کیا ضرورت اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں آئے میرے ساتھیوں اللہ کی قسم محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس پیشاب کرنے کے بعد اس مٹی سے بیس قدم کی دوری پر کنواں ہے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں بیس قدم زندہ رہ سکوں گا تو کعبے کی کی رب قسم میں میں میں وضو وضو نہ نہ بن کرتا اور یہاں آنے کے بعد بنا لیتا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں بیس قدم بھی زندہ رہ سکوں گا اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ اگر کنویں تک پہنچنے کے درمیان میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کی ذات سے ملاقات کے وقت میں بغیر وضویت بغیر تیمم کی حالت میں میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں یہ نبی اکرم بتائیں کہ بیس قدم کا مجھے علم نہیں یہ بے غیرت موٹی توند کا مولوی کہے کہ ایک سال بعد تجھے لڑکا ہوگا یہ بیس قدم کا علم نہیں وہ ایک سال کا علم او لوگو ان خرافاتوں کو ختم کرانے کے لیے تو میں کہتا ہوں آؤ کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہم اور آپ جمع ہو جائیں اللہ کی قسم جس دن جمع ہو گئے ساری سہونیوں سلجو کی طاقتیں کانپنا شروع کر دیں گی ہمارے ایمان کو دیکھو ایمان کو حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آئے اللہ آج صرف چالیس آپ بھی مسلمان ہوئے ہیں انتالیس ہو گئے چالیس میں کعبے کی رب کی قسم تیرے جلال کی قسم اس مکہ میں جب تین سو آدمی ہو جائیں گے مسلمان تجھ پر تیرے نبی پر ایمان لانے والے تو اے اللہ میں تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تین سو مسلمان جس دن مکے کی دھرتی پر ہو گئے تو اس دن مکے کی دھرتی پر یا تو تیرے نبی کا پرچم لہرے گا یا پھر ہم قبروں کے اندر دفن ہوں گے یا تو ہم مر جائیں گے لڑتے لڑتے یا پھر محمد رسول اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرا کے دکھا دیں گے تین سو آدمی بیس کروڑ پچیس نہیں تیس کروڑ کی تعداد میں دیکھو ایک ہجڑا آیا ہوا ہے ابھی دھلیا میں کتنے مسلمان گئے ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے وہ فلمی ایکٹر وہ اس کو دیکھنے کے لیے مسلمان یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کتنے مسلمان گئے ہوں گے اس کی یہاں اب بتائیے ہم اور آپ کتنی کوشش کریں کیسے کوشش کریں آج ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کر رہے یا کیا کہہ رہا تھا حضرت عمر فاروق اور اقبا ابن نافے ناپے کو دیکھو اقبا ابن ناپے کو اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اقبا ابن ناپے اپنے ڈیڑھ ہزار ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے سامنے سمندر آ جاتا ہے اپنے ڈیڑھ ہزار گھڑ سواروں کو اونٹ سے اترنے کی گھوڑوں سے اترنے کی تعلیم دیتا ہے سارے گھڑ سوار گھوڑوں سے اترے سب نے اپنی تلواریں سمندر کی ریتیلی زمین میں گاڑ دی سمندر کے پانی سے وضو بنایا اقبا ابن امامت کرتے ہیں ڈیڑھ ہزار صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں قصر ہے دو نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا میرے بھائیوں غور کرنا اقبا ابن سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے آئے اللہ آج ہمارے پاس یہ ڈیڑھ ہزار صرف فوج ہے ہماری آئے اللہ میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا بائیں بھی میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا آئے اللہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے آئے اللہ دائیں بھی مسلمان ہی مسلمان بائیں بھی اسلام ہی اسلام پیچھے مڑ کے دیکھ آئے اللہ میں دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی قرآن کے ماننے والے آئے اللہ یہاں پر بھی محمد رسول اللہ کی حکومت دائیں بھی محمد کی حکومت بائیں بھی محمد کی حکومت آئے اللہ اب کوئی چپا دنیا میں ایسا نہ رہا کہ میں اس چپے پر میں محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہ رہا ہوں آئے اللہ دائیں بھی اسلام بائیں بھی اسلام پیچھے بھی اسلام سامنے سمندر ہے میں کیا کروں اے اللہ کوئی بستی میری نگاہوں میں نہیں اے اللہ کوئی آبادی میری نگاہوں میں نہیں اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی تیری مخلوق رہ رہی ہے اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی تیری رہ رہی ہے اور تیرے بندے وہاں پر بھی موجود ہیں تو آئے اللہ قسم تیری عزت و جلال کی ہم اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے اور اس وقت تک رکنے کا نام نہ لیں گے جب تک کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی بستی پر محمد رسول اللہ کے اسلام کا جھنڈا نہ لہرا دوں ہوں اس وقت تک میں چین کے ساتھ نہ بیٹھوں گا میرے بھائیوں وہ سمندر کو دیکھ کر اس لیے رک گئے کہ ان کو معلوم نہیں کہ سمندر کے پار بھی کوئی بستی آباد ہے آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان تو چھوڑو ہمارے محلے میں بھی اسلام آباد نہیں ہے ارے محلہ تو چھوڑو آج ایک گھر کا مکھیا سرپنچ سرپرست یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر کے اندر بھی اسلام زندہ ہو وہ لوگوں آج تم بین سطح پر اسلام کا جھنڈا کیا لہراؤ گے جو باپ اپنے گھر میں اسلام نہ لہرا سکے وہ باہر کیا اسلام لہرائے گا وہ محلے میں اسلام کو لہرانے کی بات کیا کرے گا آج ہم اتنے بے بس اور بےکس ہو چکے ہیں آج ہماری مجبوری کا عالم اس حدیث سے لگاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو ہماری بے بسی دیکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور دس سال کا جب ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو تم اپنے بیٹوں کو مارو وزربو ہم مارو ان کو جب وہ دس سال کے ہو جائیں دس سال کا بیٹا اگر ہے تو اس کو پیٹنے کا حکم ہے اگر نماز نہ پڑھے یعنی نماز دس سال کے بعد فرض ہے اب سوال تو یہ ہے کہ دس سال کا بیٹا اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ کو حکم ہے کہ مارے لیکن وہ پینتیس چالیس سال کا باپ اگر نماز نہ پڑھے تو دادا تو ہے نہیں کہ اس کو مارے گا بیٹے کو اتھارٹی نہیں کہ مارے اب کیا کرے آج وہ باپ تیس سال کا پچیس سال کا چالیس سال کا وہ باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ پا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور نماز نہ پڑھنے پر چپل یا ڈنڈا اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا اس کا جواب کیا دے گا وہ لوگوں آج ہماری بے غیرتی دیکھو کہ آج ہم اپنے بیٹے کو نماز کا آرڈر صرف اس لیے نہیں دیتے کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب اتنا خطرناک ہوگا کہ جو باپ سننے کے لائق نہیں ہو باپ کی بےزتی ہو جائے گی جو باپ اپنے بیٹے سے شرم اور حیا کی بنیاد پر نماز کا آرڈر نہ دے سکے اس سے اور کون سی امید رکھی جا سکتی ہے اس سے اور کون سی توقع رکھی جا سکتی ہے آؤ جب سننے چلے تو یہ نہ دیکھنا کی باتیں کتنی سخت ہیں ایک اور سخت بات سن لو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس باپ کی بیٹی بے پردگی سے گھومے وہ باپ دیوس جس بھائی کی بہن بے پردگی سے گھومے وہ بھائی دیوس جس شوہر کی بیوی بے پردگی سے گھومے وہ شوہر بھی دیوس دیوس کس کو کہتے ہیں ہوں گے وہ مولوی جو ترجمہ کر کے نکل جائیں ہم دیوس کا معنی لغوی اعتبار سے بدلاتے ہیں سنو دیوس کس کو کہتے ہیں دیوس کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس آدمی کو جو اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو ایک غلط کوٹھے پر بٹھا دے اور وہ اپنا جسم بیچے اور جسم بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے وہ لڑکی اپنے باپ کو دے دے اور اس کا باپ اس کی جسم فروشی کی کمائی کو کھا لے یا وہ بھائی جو اپنی بہن کی جسم فروشی کی کمائی کو کھائے یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کی کمائی کو کھائے اس کو کہتے ہیں دیوس سنو اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بہن بیٹی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومے وہ باپ بھی دیوس وہ بھائی بھی دیوس وہ بھائی بھی دیوس وہ باپ بھی دیوس وہ شوہر بھی دیوس غور کرو میرے بھائیوں مولانا بڑے سخت بول دیے یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہنے پر اتنا ہی تو کہو گے لیکن کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس حدیث کے اوپر تمہارا ایمان ہے یا نہیں ٹھیک ہے مجھے جو کہنا چاہو کہہ لینا لیکن یہ بتا دینا سوچ لینا کہ اس حدیث پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں اگر تمہارا ایمان اس حدیث پر نہیں ہے تو کہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ تم مومن ہی نہیں ہو جو اور لوگ اگر یہ بات کہیں ہم سنتے ہیں تمہاری بھی سن لیں گے اور اگر یہ کہو کہ نہیں حدیث کا انکار کرنے والا تو کافر ہے ہمارا ایمان بھی ہے اگر تمہارا ایمان بھی اس حدیث پر ہے تو جس حدیث پر ہم اور آپ خود ایمان رکھے تو کہنے والے کو گالی کیوں دیا جائے میرے بھائی اس حدیث پر تو تمہارا بھی ایمان ہے تو کہنے والا مجرم کیوں کہنے والا مجرم کیوں دیوس صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جس کی ماں بہن بیٹی حقیقت میں غلط کام کر رہی ہو دیوس اللہ کے نبی نے اس کو کہہ دیا جس کی ماں بہن بیٹی غلط طریقے سے بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہو نساؤن کاسیاتن آریاتن مائلاتن و ممیلات ایک ایسا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تم کہ عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی آج کسی لڑکی سے کہو یا آپ آستین کا کپڑا ہٹ فیشن ہے کیا ہے فیشن تم جس کو فیشن کہہ رہی ہو اللہ کے نبی ننگا کہہ رہے ہیں اس لڑکی کو ننگی ہے وہ ارے جسم تو چھپا ہوا ہے میرا ننگی کہاں ہوں ننگی تو وہ ہوگا جب میری شرمگاہ دکھے نہیں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ شرمگاہ نہیں دکھے گی بلکہ کیا کہا تھا کہ کاسیات کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ ان کو ننگا مانے گا یعنی میں ان کو کپڑا پہنے ہوئے شمار نہیں کر رہا ہوں یہ کہاں کہا تھا ننگی پھریں گی آج عورتیں کہتی ہیں ننگے کہاں ہیں اب بتاؤ ننگا اور کس کو کہتے ہیں اگر مسلمان عورت گھٹنا اس لیے نہیں کھولتی کہ ننگ پنا ہے تو میری ماں اور بہنوں یہ آستینیں تمہاری کیوں کھل جاتی ہیں کیا یہ ننگ پنا نہیں ہے عورت کہا گیا تمہیں اور عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں پردے کی چیز چھپائی جانے والی چیز آر سے بنا ہے آر کہتے نہیں کیسا آدمی اس کو شرم آر نہیں ہے آر کے معنی شرم اور اسی آر سے بنا ہے عورت شرم کی چیز اور شرم کی چیز ہوتی ہے چھپانے کے لائق چھپائی جانے کی چیز یہ شرم گاہ اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ چھپائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت جرہد مسلم شریف کی حدیث ہے مسجد میں لیٹے تھے سو رہے تھے اور ان کی ران کھل گئی تھی یہ ران گھڑنے کا حصہ کھل گیا تھا اللہ کے نبی آئے آپ نے ان کی ران پر ہاتھ مارا آئے عورتن اے جرہد اٹھو کیسے سو رہے ہو کیا تم جانتے نہیں انل فخیزا کیا اما عالم تھا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ران بھی عورت ہے ران بھی عورت ہے یعنی جیسے تمہاری عورت چھپی رہتی ہے ایسے ہی تمہاری ران کو بھی چھپنا چاہیے اللہ کے نبی نے اس ران کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ عورت کو چھپایا جاتا ہے اس لیے ران کو بھی چھپایا جائے امریکن ماحول ہے ماڈرن کرکٹ کھیلیں گے سب چڈی پہن کر نیکر پہن کر بغیر تو حیا کرو یہ شرم گاہ ہے تم امریکہ پر ایمان نہیں لائے ہو جارج ڈبلو بش جیسے کتوں پر تم ایمان نہیں لائے ہو تو محمد رسول اللہ جیسی شخصیت پر ایمان لائے ہو اس ذات پر تم ایمان لائے ہو وہ ذات ایسی اوہ جس کے تہذیب کو تم آج اپنا رہے ہو اپنی سوسائٹی میں اپنے سماج میں جس کی کوئی ایک چیز قانون بننے کے لائق نہیں معاشرے میں پنپنے کے لائق نہیں ذرا اس مدینے والے پہ نظر ڈالو اس کے لال پہ نظر ڈالو اللہ کے نبی نے مکے کے اندر جنم لیا پیدا ہوئے جب نبوت ملی تو اللہ نے فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں تیرے آنے سے پہلے جوا کھیلا جاتا تھا شراب پیا جاتا تھا جنگیں ہوتی تھی خوریزی ہوتی تھی قتل و غارت گری ہوتی تھی قومیں میں لڑتی تھی ستائیس ستائیس سال تک جنگ ہوتی تھی چالیس چالیس سال تک جنگ ہوتی تھی اور ستر ستر ہزار آدمی مار ڈالے جاتے تھے ایک ایک چونی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے بھائی بھائی کی گردن کاٹ ڈالا کرتا تھا یہ تھا کہ سگا بھائی بھائی سگے کی گردن مار کر کر اس میں شراب بھر پیا کرتا اور فخر کیا کرتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا سگا بھائی سگے بھائی کی گردن مار ڈالا کرتا تھا اور اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیا کرتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کارنامہ انجام دے دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے اس مکہ کی حالت یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا اور لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور لڑکے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو کاٹ ڈالا کرتی کیا کاٹ ڈالا جاتا تھا کہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے اللہ تو پھر میرے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا فرمایا آئے محمد جو جنگ و جدال کی جگہ ہو لیکن تیرے مبارک قدموں کی وجہ سے ہم نے اب مکے کو مکہ نہ رہنے دیا آئے نبی ہم نے تیرے مبارک قدموں کی وجہ سے اس کو امن والا شہر بنا دیا ہم نے شانتی والا شہر بنا دیا اب اس میں جنگ لڑنا حرام اس میں اور بہت سے فجور حرام اس میں شیطان داخل نہ ہوگا کانے دجال کا دخل نہ ہوگا آئے نبی تیرے آنے کی وجہ سے ہم نے مکہ کی حیثیت بدل دی نبی اکرم نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اے اللہ بیت المقدس کے قبلہ ہٹا کر ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے ابھی نظریں آسمان سے نیچے نہ آئی تھی کہ اللہ نے نبی کی نگاہوں کی لاج رکھ لی اور نبی کے لیے قبلہ بدل دیا او لوگوں وہ وہ تھا آج امریکہ کو تم ماڈل اور نمونہ بنائے ہو معاشرے میں اس کے فیشن کو اپنائے ہو اور وہ تو وہ تھا کہ جناز ایک میں گئے اب جنت البقی میں گئے پہلا جنازہ جنت البقی میں اتارا نبی نے دعائے مغفرت کی اللہ کے نبی قبرستان میں ابھی کھڑے ہیں جنازہ اتار رہے ہیں دعائے مغفرت کر رہے ہیں جبرائیل امین آتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس جس قبرستان میں آپ نے مردے کو دفن کیا اب وہ عام قبرستان نہ ہوا بلکہ اللہ نے اس کو جنت البقی بنا دیا اللہ نے اس کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیا میرا نبی جہاں مردہ دفن کرے جنازہ دفن کرے اللہ اس جگہ کو جنت البقی بنا دے میرا نبی جس شہر میں پیدا ہو اللہ اس کو بلد الامین بنا دے میرا نبی مسجد نبی بنا کر تیار ہوا میرے نبی نے نماز پڑھی ابھی پہلی رکعت پڑھی تھی دوسری رکعت پڑھی تھی سلام پھیرا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے جو بندے اس تیری بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کو ایک رکعت کا ثواب ایک ہزار رکعت کے برابر ملے گا بعض روایت میں پچاس ہزار روایت تک کا ذکر ملتا ہے ایک رکعت کا ثواب ہم ان کو اتنا دیں گے اللہ کے نبی حج کرنے کے لیے خانے کعبہ میں گئے نیت باندھے نماز پڑھے سلام پھیرا اللہ نے پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نماز ہو گئی ہو گئی آج کے بعد اس خانے کعبہ میں میرا جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی ایک رکعت پڑھ پر میں اس کو ایک لاکھ رکعت کا ثواب دوں گا او لوگوں اس کو یاد کیا کرو اس امریکہ کو فیشن بنانے والوں جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپناؤ لباس نبی نے بتایا کھانا پینا نبی نے نے بتایا اٹھنا بیٹھنا نبی نے بتایا سونا جاگنا نبی نے بتایا کاروبار کرنا نبی نے بتایا لین دین نبی نے بتایا حکومت نبی نے بتائی سلطنت نبی نے بتائی جج ہو تو ججمنٹلی کے اصول نبی نے بتائے وکیل ہو تو وکالت کیسے کرو یہ جناب محمد رسول اللہ نے بتائی کسان ہو تو کھیتی کیسے کرو نبی نے بتائی اگر بکریوں کے چرانے والے ہو تو کیسے چراؤ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو اگر کپڑے کے تاجر ہو تو تجارت تجارت ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ حضرت خدیجہ کے مال کو لے جا کر تجارت کیا کرتے تھے تمہاری زندگی کا اور لائف کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جس میں تم کام کر رہے ہو اس کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں پھر کیا بات ہے کہ آج ہم اس کو چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں اور امریکہ کو اپنائے ہوئے ہیں میرے بھائیو اس کو اپناؤ مکے میں پیدا ہوا البلد اللمین قبرستان میں مردے کو دبن کیا جنت البقی مسجد نبی میں نماز پڑھی ہزار رکعت خانہ کعبہ میں نماز پڑھی لاکھ رکعت بنا دیا اتنا ہی نہیں اور لوگوں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اور ممبر کے درمیان حجرے کے درمیان سوئے اللہ کو اس سونے والی جگہ پر بھی اتنا پیار آیا آئے نبی جس جگہ پہ تو سویا ہے آج کے بعد وہ اس مسجد کی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو روزتوں میں نریاض الجنہ بنا دیا ہم نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا وہ لوگوں آج تم تعریفیں جن کی کرتے ہو قصیدے جن کے گاتے ہو کیا ان کی فضیلت تم بیان کر سکتے ہو حضرت حسان اپنے اپنے آقا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرع من کل عیب کانک خلقت کما تشاء حضرت حسان ابن ثابت اپنے نبی کی تعریف میں کہتے ہیں اے نبی تو اتنا حسین پیدا کیا گیا ہے اتنا حسین پیدا کیا گیا ہے کہ احسن من کلم ترقت عینی کہ میری نگاہوں نے اس وقت تک آج تک تجھ سے زیادہ حسین کسی چہرے کو دیکھا ہی نہیں تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کا دیدار ہی نہیں کیا وہ اجمل من کلم تل دل نساؤ اور اے نبی تو اتنا خوبصورت پیدا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی عورت نے تجھ سے زیادہ حسین اولاد کو جنم ہی نہیں دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا دنیا کی کسی ماں نے اے میرے حبیب آپ اتنے خوبصورت ہیں خلقت مبرم من کل عیب آپ کے اندر کوئی عیب نہیں نہیں ہے آپ ہر ایپ سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں اتنے پاک ہیں اور اتنے صاف ستھرے اور بے نقص پیدا کیے گئے ہیں کہ خلقتا مبرہ من کل عیب کانک خلقتا کما تشاؤ کہ جیسا آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا یعنی آپ کو جیسا خوبصورت لگا آپ کہتے گئے اور رب بناتا گیا یعنی گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہوں آپ ایسے اتنے خوبصورت ہیں وہ نبی جس کے بعد بارے میں حسان نے یہ شعر پڑھے تھے اور لوگوں اتنا خوبصورت اور خدا کی قسم ٹی وی میں آنے والے اس بے شرم کا چہرہ دیکھ لو اللہ کی قسم لگتا ہے کتوں نے پھر بھی منہ دھویا ہوگا یہ سور اس سے بھی بڑھ کر چہرہ اس کا دیکھو یہ جارج ڈبلو بش کا اللہ کی قسم جب چہرہ اس کا دیکھا جاتا تو لگتا ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا اپنی زندگی کی رات میں سو رہا تو لادین کی تصویر دکھائی دے رہی ہے اس کو ڈر بیچارے کے دل میں دھک دھک دھک دھک کر رہا ہو اللہ کے نبی سے سیکھو کیسے رہا جائے دشمن پیچھا کر رہے ہیں ابو بگر کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل قریب آ گئے فرمایا ان لا تحزن ان اللہ معنا ابو بگر دشمنوں سے کیوں ڈرتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے دشمنوں کے سایہ ہے لیکن رب العالمین پر بھروسہ ہے اس نبی کی تعلیم مانو جس نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے میرے پیارے ساتھ یہ بات آگے نکل گئی میں دیوس کی بات کر رہا تھا یہی بات کہہ رہا تھا آج سے چھ سات سال پہلے پرچہ مل گیا تھا بند کر دو تقریر کیوں کالجز اور یونیورسٹی کے ماحول ہم نے بگاڑ دیے کالجز اور یونیورسٹی کے ماحول ہم نے بگاڑ دیے ہیں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں ہم ملا مولویوں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لونا چلاتی ہوئی جاتی ہیں آنکھ کھلی ہے یہ برقے بھی بڑے عجیب چل رہے ہیں نا آج کل ایک ڈسکو برقع چلا ہے ایک ڈاکو برقع چلا ہے یہ ڈسکو برقع بڑا خطرناک ہوتا ہے ساٹھ سال کی بڑی بھی پہن لے تو کڑا ہوا ہوتا ہے نا لال وہ پھول وول بنے ہوئے ہوتے ہیں ارے اللہ کی بندی جب پردہ ہی کرنا تھا تو پھول وول بنانے کی ضرورت کیا تھی برقع ہوتا ہی پردے کے لیے پھول وول بنانے کی ضرورت کیا تھی نہیں بنائیں گے نہیں تو دیکھے گا کون اور ساٹھ سال کی بڑھیا بھی اوڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں اللہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقع والی کیسی ہوگی اندازہ لگاؤ آج یہ برقوں کا حال ہے یہ تو ہے ڈسکو برکا کڑا ہوا پھولدار ایک برقع چلا ہے ڈاکو وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں پورا چہرہ ڈکا آنکھیں کھلی ہیں یہ ڈاکو ڈکیتی مار جاتی ہے اس سے آنکھوں سے سارے کام آنکھوں سے ہوتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی نے مسموم من سہام ابلیس یہ نظر بازی ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے نظر کیا کہا اللہ کے نبی نے ان نظر سہم مسموم یہ نظر بازی ایک زہریلا تیر ہے من سہام ابلیس ابلیس کے تیروں میں سے ابلیس جو تیر استعمال کرتا ہے زہریلے ان تیروں میں سے ایک زہریلا تیر یہ نظر بازی ہے یہ بھی ابلیس استعمال کرتا ہے من ترک اللہ جس آدمی نے اس نظر بازی کے تیر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا جس نے اس نظر بازی کے تیر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا یعنی اس نے اللہ کی رضا مندی کے لیے کسی غیر عورت کو غیر لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھا اس کی طرف نظر نہ ڈالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجدو یجدو یجدو فی قلبہ ایمانا وہ اپنے دل کے اندر ایک ایمان پائے گا اپنے دل کے اندر ایک ایمان پائے گا اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہم اس کو ایمان ایسا نصیب فرمائیں گے یجت تو ہلا کہ اس کی مٹھاس اور اس کی اس کی چاشنی کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے گرا لو پھر دیکھیے اس ایمان کی جو چاشنی اور جو مٹھاس اللہ ہمیں دے گا وہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے سلاستن لا النار حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں تبرانی کی روایت ہے تین آنکھیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جہنم نہیں دکھائے گا جب جہنم نہیں دیکھیں گی تو جائیں گی بھی نہیں وہ لوگ کیا کہا تین آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کو جہنم میں نہیں دکھائے جہنم نہیں دکھائے گا ان آنکھوں کو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تین قسم کی آنکھیں کون سی ہیں جو جہنم نہیں دیکھیں گی سواستن لا تر آئینہم النار تین قسم کی آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی آئینن آئینن حراست فی سبیل اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگ رہی ہے مجاہدین کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے باہر سے آنے والے دشمن پر نظر رکھی ہوئی ہے اور چوکی داری کر رہی ہے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تو گیا ہی اور رات میں اپنے سامانوں کی حفاظت میں جاگ رہا ہے اور دشمن کو آنے والے دشمن کی چوکی داری کر رہا ہے کہیں گھس نہ جائے ہم تمہارے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کر دے جو آنکھ اس اللہ کے راستے میں جاگی یہ آنکھ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگی اللہ اور دوسری آنکھ وہ بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گی جو اللہ کے خوف سے رو دی ہو اللہ کے ڈر سے جو رو دی ہو اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں یہ آنکھ بھی اللہ کہتا جہنم پر ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے اور اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی اور تیسری آنکھ بتایا وائن وائن کفت ان محارم اللہ اور تیسری آنکھ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی کہ جن حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں کو دیکھنے سے جو رک گئی جو رک گئی حرام چیز دیکھنا ایک تو ہوتا کھانا منع ہے لیکن ایک ہوتا ہے دیکھنا دیکھیے سور بھی حرام ہے لیکن اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے آپ کی نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے کتا کھانا بھی حرام ہے لیکن اس پر اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو یہ حرام نہیں ہے یعنی اس کا گوشت کھا کا کھانا حرام ہے شراب حرام ہے لیکن اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے اب غور کیجئے کہ اس حرام کے اندر فرق کتنا بڑا ہے عورت بھی حرام ہے دیکھنا اس کا تو سور بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سور بھی حرام عورت بھی حرام سور کا دیکھنا جائز لیکن عورت کا دیکھنا غیر عورت کا دیکھنا جائز نہیں یعنی سور تو دیکھا جا سکتا ہے عورت کی حرمت اس بات کا اندازہ دیتی ہے کہ عورت اتنی حرام ہے کہ اس کا دیکھنا بھی حرام نہیں حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ آج جو اتنی سخت تاکید ہے جس کی حرمت کی آج ہم اس کو نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ آئین ان کا محرم اللہ ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو دیکھنا بھی ان سے جو آنکھ رک گئی ہم نے اس آنکھ پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے نوجوانوں یہ حدیث تو آپ ہی کے اوپر ہو گئی ہے لیکن ہاں بوڑھے لوگ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں کون کہتا ہے بوڑھے عشق نہیں کرتے عشق تو کرتے ہیں لیکن لوگ ان پر شک نہیں کرتے بڑا کھٹیا معاملہ ہے ان کا اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالے گا ان میں ٹخنوں سے نیچا پیجامہ پہننے والا بھی ہے تکبر کے ساتھ اور اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے شیخن زانن زناکار بوڑھا نوجوان کو نہیں کہا نوجوان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن نوجوان کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بتائی ہے کہ اس کو اس کا کی سزا ملے گی لیکن میدان محشر میں رحمت کی نظر بھی جس سے رب پھیر لے اور جہنم عذاب بھی جس کو دے ڈبل عذاب وہ کون ہوگا شیخ الظالم بڑھا زناکار کیونکہ اس بڑھاپے کے اندر وہ زنا کر رہا ہے اس بڑھاپے کے اندر میرے پیارے ساتھیوں معاملات بہت سنگین ہیں آج کے اس دور کے اندر ہماری بے پردگی کا عالم ہماری ماں بہنوں کی بے پردگی کا عالم المرات و ازا ازا فمرت بالمجلس روا ابو داود فہیا قضا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں فہیا قضا و قضا جب عورت خوشبو طلب کر لے لگا لے استعترت کہا ہے باب استفال سے آیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں جب کوئی فعل باب استفال سے آئے تو اس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے یعنی کسی سے حاصل کرنا المرا تو عزت عورت کسی بھی چیز سے خوشبو لگا لے حاصل کر لے یعنی صرف اتر لگانا ضروری نہیں ہے عورت کا اتر ہو پرفیومز ہو لیکن آج کل خوشبو والی جتنی چیزیں آ رہی وہ بھی اسی میں شامل ہیں فیئر اینڈ لولی پونڈس اور کیا آ رہا ہے وہ لپسٹک اور ڈابر آولا شیمپو بڑے بڑے خوبصورت کلینکال کلیئر پتہ نہیں کون کون سے پیپر پڑھو سارے ایڈورٹائز معلوم ہو جاتے ہیں یقیناً اگر آپ کو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی اور آپ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے نہیں آئے تو ہوم منسٹر سے نبٹنا پڑے گا گھر میں ٹھیک ہے دیکھو میں کیسے آتی ہوں تمہارے پاس رات میں کبھی نہیں آؤں گی ہٹ کیا کروں فیئر اینڈ لولی لائے ہو پونس لائے ہو شوہر نے چابی دے دی الماری کی بیوی میک اپ کرنے کے لیے ساری چیزیں لے لو لا جاؤ